نمبر دس محرومي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول إن عبدا أصححت له بدنه عليه في الرزق لم اوسات إلي في كل أربعة أعوام لمحروم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرا وہ بندہ جس کو میں نے صحت مند بدن عطا کیا ہو اور رزق میں وسعت عطا کی ہو پھر بھی وہ ہر چار سالوں میں ایک بار میری طرف یعنی میرے گھر بیت اللہ شریف کی طرف نہیں آتا وہ شخص محروم ہے